اور کس دعوت سے انکار کرنا اور قبول نہ کرنا گناہ ہے کرنا چاہیے نہیں جانا چاہیے اور جس کا گناہ بھی نہ ہو جزاک اللہ خیر جی نہیں بھائی ہر وہ دعوت جو چاہے اصل کے لحاظ سے سنت ہو لیکن زمانے کے لحاظ سے اس میں گناہ ہو تو اس میں جانا جائز نہیں ہے گناہ ہے مسلم دعوت لیما ہے اصل کے لحاظ سے یہ سنت ہے کل کرنی چاہیے لیکن اگر پتا ہو کہ وہاں بے حیائی ہوگی وہاں گانا بجانا ہوگا شریعت کی مخالفت ہوگی تو پھر ایسی محفل میں جانا جائز نہیں ہے اور وہ محفل جس میں آدمی کو معلوم ہو کہ وہاں شریعت کی مخالفت نہیں ہوگی وہاں صرف چند مسلمان بیٹھیں گے اور کوئی دینی بات ہوگی وہ کھانی دعوت ہے یا میل بیٹھیں گے وہاں جانا چاہیے اس کو قبول کرنا چاہیے لیکن جس دعوت میں غالب گمان ہو کہ یہاں شریعت کی مخالفت ہوگی تو اس دعوت میں نہیں جانا چاہیے جی منیر بھائی السلام علیکم جناب